السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اچھے بچے ہیں آپ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں افغانستان سے ایک کہانی جانتے ہی ہوں گے آپ افغانستان ہمارے ہمسائے میں ایک ملک ہے بہت ہی محنتی اور طاقتور بہادر لوگوں کا کہانی کا عنوان ہے گھوڑے کا نال نال کیسے کہتے ہیں بھلا وہ جو گھوڑے نے لوہے کے جوتے پہن رکھے ہوتے ہیں انہیں نال کہتے ہیں اور اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے افغانستان میں کہیں ایک سوار رہتا تھا جس کے پاس ایک خاکستری رنگ کا گھوڑا تھا ہر صبح سویرے جب چراگاہوں کی گھاس اور پھولوں پر شبنم کے قطرے جھل ملا رہے ہوتے اور پرندے خدا کی حمد کہنے میں مصروف ہوتے سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا اور پھر گھوڑا دل کی چال چلتا ٹک پک ٹک پک گھوڑے کے چاروں سم کچی پکی زمین پر لگتے تو ایسا لگتا کہ پیاری سی دھن سن رہے ہیں گھوڑے کا سر ہمیشہ چلتے ہوئے ہوا کے رخ پر بلند رہتا اور اس کے دونوں چھوٹے چھوٹے کان ہمیشہ یوں کھڑے ہوتے جیسے کچھ سننے کی کوشش کر رہے ہوں وہ خوش رہنے والا صحت مند گھوڑا تھا اور اپنے سوار سے بہت خوش تھا اس لیے خوش ہو کر چلتا ٹک پک ٹک پک گھڑ سوار اپنے گھوڑے پر ہمیشہ سفر میں رہتا تھا شہر سے دیہات مسجد سے بازار پہاڑ پر وادی میں ایک دن وہ چلا جا رہا تھا کہ اس نے کسی پتھر سے لوہا ٹکرانے کی آواز سنی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے سڑک پر گھوڑے کا نال پڑا ہوا دکھائی دیا وہ گھوڑے سے اترا اور غور سے نال کو دیکھا پھر بولا گھوڑے کے بال گھوڑے کی دم اترا اس کا جوتا ننگا رہ گیا سم پھر اس نے گھوڑے کا اگلا دایاں سم دیکھا تو اس پر نال چڑھا ہوا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا پھر اس نے گھوڑے کا بایاں اگلا سم دیکھا تو اس کا بھی نال موجود تھا پھر اس نے گھوڑے کا پچھلا دایاں پاؤں دیکھا تو اسے یوں لگنے لگا جیسے اسے دھوکا ہوا ہے لیکن جب اس نے گھوڑے کا بایاں پچھلا پیر دیکھا تو وہ افسردہ ہو کر کہنے لگا گھوڑے کا بال گھوڑے کی دم اترا اس کا جوتا ننگا رہ گیا سم پھر وہ جلدی جلدی لوہار کے پاس گیا جب اس نے لوہار کو دیکھا تو پھر دکھی انداز میں اسے کہنے لگا اے لوہار میرے یار گھوڑے کے سم ہے چار ایک نال مجھے بنا دو میں ہوں جانے کو تیار لیکن لوہار نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا گم گیا نال کیسے بناؤں لوہا نہ کوئلہ کہاں سے لاؤں گھڑ سوار نے لوہار کی بات سنی تو بہت مایوس ہوا لیکن اس نے پیارا گھوڑا لوہار کی حفاظت میں چھوڑا اور ادھر جا ادھر جا کوئلہ ڈھونڈنے نکلا تاکہ اسے خرید کر لوہار کو دے وہ ایک پرچون کی دکان والے کے پاس گیا اور کہنے لگا پرچون والے بھائی پرچون والے بھائی تمہیں گھوڑے والی ساری مشکل سنائی کوئلہ لے کر جاؤں تو آگ جلے گی گھوڑے کے سم پر نال بنے گی لیکن پرچون والا جواب میں بولا میں میٹھی چیزیں اور سیب بیچتا ہوں پھولوں کو پانی سے رو سینچتا ہوں کوئلہ کیسے دوں جس سے آگ جلے گی گھوڑے کے سم پر کیسے نال بنے گی یہ جواب سن کر گھڑ سوار نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگا گھوڑے کے بال گھوڑے کے دم اترا اس کا جوتا ننگا رہ گیا سم وہ آگے گیا تو اس کی ملاقات ایک کسان سے ہوئی جو اپنی گاڑی میں اچھی اچھی چیزیں بھر کر لا رہا تھا اسے کہنے لگا اے میرے بھیا تم ہو کسان میں ڈھونڈتا ہوں گھوڑے کا سامان کوئلہ لے کر جاؤں تو آگ جلے گی لوہار سے میری نال بنے گی یہ سن کر کسان نے گھڑ سوار کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے میرے پاس کافی چاول گندم گھوڑے کو کھلاؤ اور خود کھاؤ ہمدم کوئلہ کیسے دوں جس سے آگ جلے گی گھوڑے کے سم پر کیسے نال بنے گی یہ کہہ کر کسان چلتا بنا اور گھڑ سوار سڑک پر آہیں بھرتا رہ گیا وہ کہہ رہا تھا گھوڑے کے بال گھوڑے کے دم اترا اس کا جوتا ننگا رہ گیا سم کسان کی گاڑی میں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں تھیں گھڑ سوار نے گندم دیکھی تو اسے چکی کا خیال آیا وہ جلدی سے چکی پر گیا اور آٹے سے لتھڑے ہوئے چکی والے سے کہنے لگا چکی والے بھیا کیا حال ہے مجھے بس میرے گھوڑے کا خیال ہے کوئلہ دو گے آگ جلے گی لوہار سے میری نال بنے گی چکی والا حیرت سے چکی کے دروازے پر آیا اسے جب سنا کہ گھڑ سوار کو کیا چاہیے تو وہ کہنے لگا <laughs> چکی کا پہیا گول گول گھومے لال روٹی کھا کے ہر کوئی جھومے کوئلہ کیسے دوں جس سے آگ جلے گھوڑے کی سم پر کیسے نال بنے گی گھڑ سوار افسوس سے واپس آیا اور سڑک کے کنارے ایک چٹان سے ٹیک لگا کر کھڑا اور کہہ رہا تھا گھوڑے کے بال گھوڑے کی دم اترا اس کا جوتا ننگارے کے سم پھر پہاڑ سے ایک بوڑھی عورت اتر کر سڑک پر آئی وہ بازار مرغابیاں بیچنے جا رہی تھی اس نے پردہ کر کے راہی سے اس کی مشکل پوچھی پھر ہنسی مرغابیاں بھی ہنسی وہ بولی <laughs> تم وہاں جاؤ جہاں کوئلہ ملتا ہو تمہاری آس کا دیا وہاں جلتا ہو گھڑ سوار نے بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور بھاگ کر لوہار کے پاس گیا وہاں پہ ایک کانکن تھا کانکن کئی دنوں سے اس کوئلے کی کان میں کام کر رہا تھا وہاں بہت اندھیرا تھا اور اسے اپنے سر کی ٹوپی پر بتی جلانی پڑتی تھی اس کے پاس بہت سا کوئلہ تھا اس نے کوئلے کا ایک بہت بڑا ٹکڑا گھڑ سوار کو دیا جو وہ لے کر لوہار کے پاس گیا لوہار نے اس کوئلے سے سرخ آگ کا بڑا الاؤ تیار کیا پھر اپنے ہتھوڑے سے چار نئے نال شوق سے تیار کیے اور گھڑ سوار کے خاکستری گھوڑے کے سموں پر چڑھا دیے پھر وہ لوہار کا شکریہ ادا کر کے گھوڑے پر سوار ہوا تو گھوڑا چلنے لگا ٹک بک ٹک بک اور سوار اپنے گھر چلا گیا اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم پسند آئی ہوگی آپ کو کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ